لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ پائجامہ ڈھیلا ٹوپی ٹائٹ آگے شوہر پیچھے وائف اس بے تکی سی نظم کا آخری مصرع کہتے ہی دونوں بہن بھائی ہنسی کے مارے گھاس پہ لوٹنے لگتے ہیں ڈھاکہ کنٹونمنٹ کے بیچ نوبیا اور انمول آیا کی نگرانی تلے اپنے باغ میں کھیل رہے ہیں کیلے کے درختوں سے بھرا ہوا ہے کیلے کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے چوڑے اور صبح کی بارش سے ابھی تک گیلے اور چمکیلے ہیں آیا کیلوں میں نمک مرچ اور چینی ملا کر بہت ہی مزیدار چاٹ بناتی ہیں لیکن آیا کے چمتکار دودھ کو نوبیا کی چھ سالہ زبان کے لیے مزیدار یا محض قابل برداشت بنانے میں ناکام ہی رہ جاتے ہیں ہر صبح وہی قصہ دہرایا جاتا ہے آیا اپنے مخصوص دکنی لہجے میں گرجتی ہیں ایو ماں نوبیا نے پھر سے دودھ کو سلابچی میں ڈال دیا میں نے دودھ کو دو دفعہ مل مل سے چھانا ماں اور بیبی نے پھر بھی نہیں پیا میں تو آجز آ گئی ہوں ماں ذرا انمول بابا کو دیکھو ہر روز دو گلاس دودھ گٹ گٹ گٹ پی جاتا ہے میرا بچہ دیکھو کتنا گورا ہے تم دودھ نہیں پیو گی تو کالی کلوٹی رہ جاؤ گی اور کوئی شادی نکو کرے گا اس سے پہلے کہ نوبت دودھ کو زبردستی پلانے پہ آتی باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آنے لگی نوبیا نے اسکول کا بستہ پکڑا اور فاکسی میں فاروق حمید عرف مینڈک کے بغل میں بیٹھ گئی نوبیا کو اسکول سے بہت لگاؤ تھا ہر کوئی سننے والے سے بڑے فخر سے کہتی تھی کہ یہ کوئی ایسا ویسا اسکول نہیں یہ فارم ویو انٹرنیشنل اسکول ہے جیسے انٹرنیشنل لفظ ہی نے اس کے اسکول کو ہر دوسرے مکتب سے اعلیٰ بنا دیا میڈم شوما چودھری کا فارم ویو انٹرنیشنل اسکول وہ نایاب ادارہ تھا جس نے اپنے نام کے معنوں کو پوری طرح نبھا رکھا تھا ڈھاکہ کی چہل پہل سے صرف بیس منٹ کے رستے پر اس کے ارد گرد ہریالی ہی ہریالی تھی جہاں دیکھو دھان کی ملائم کھیتی بوئی ہوئی تھی جیسے کسی نے ململ کی ہری اوڑھنی زمین پہ بچھا کر اسے پانی کے آئینوں سے سجا دیا ہو فام ویو سے واقعی میں حد نظر تک کھیتوں کا ہی نظارہ ملتا تھا رہا انٹرنیشنل کی بات تو یہ بھی غلط نہیں تھی کیونکہ وہاں تیئیس ممالک سے لگ بھگ تین سو پچاس لڑکیاں اور لڑکے ساتھ مل کر پڑھتے تھے صبح سب سے پہلے دوڑ لگتی تھی کہ کون کلاس کو جلدی سے جلدی پہنچتا ہے پڑھائی کا یہ انوکھا طریقہ میڈم چودھری ہی کی ایجاد تھا جنہیں بچپن میں اسکول سے شدید نفرت تھی خود مختاری پانے پر انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ایک دن وہ ایسا اسکول کھولیں گی جو بند کمروں کی گھٹن میں سبق کو رٹنے سے بالکل متضاد ہو لہذا موسم برسات کے علاوہ اسکول کے تمام اسباق کھلی ہوا میں آم اور برگت کے پیڑوں تلے کھیل کود کر سکھائے جاتے تھے نوبیا کو یہ پڑھائی کا انداز اتنا پسند تھا کہ اس کا بس چلے تو ہفتے کے ساتوں دن وہ اسکول ہی میں گزار دے بس یہ سمجھو کہ اس کی دنیا جنت ہوتی اگر اس میں مینڈک کا وجود نہیں ہوتا فاروق حمید کا نام مینڈک ایسے پڑا کہ اس کی آنکھیں بڑی بڑی لیکن بہت کمزور تھیں لڑک پن میں ہی موٹا چشمہ لگ گیا جس کے پہنتے ہی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابھی ابھی کنویں سے کود کر نکلا ہے مینڈک نوبیا کی زندگی کا اکلوتا عذاب تھا سب سے پہلے تو یہ اذیت کہ وہ مسلسل نوبیا کو ہرا کر کلاس میں اول درجہ لیتا تھا دوسری کوفت کی بات یہ تھی مینڈک کے پاس ولایتی ٹافی اور چاکلیٹ کا ان گنت خزانہ تھا جو وہ نوبیا کے سامنے مزے لے لے کر کھاتا تھا کلاس کی ٹیچر مس الوی نے مینڈک کو اس کی خود غرضی پر بڑا ٹوکا تھا لیکن اس ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا نوبیا رو رو کے التجا کرتی تھی لیکن چاکلیٹ کا ایک بھی ٹکڑا اس کے نصیب میں نہیں آتا تھا اس ذلت کے باوجود نوبیا مینڈک کی کھائی ہوئی ٹافی کے رنگین کاغذوں کو جمع کر کے اپنی کتاب میں سنبھال کر رکھتی تھی کاغذ ہی صحیح لیکن تھا تو ولایتی نوبیا کو تڑپانے والا مینڈک آج کھڑکی کی طرف منہ پھیرے اپنے آپ میں سمٹا ہوا چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا گاڑی شہر سے نکل چکی تھی اور دھان کے ہرے سنہری کھیت سڑک کے دونوں طرف لہلہا رہے تھے فاکسی میں خاموشی صرف ڈرائیور کے گیئر بدلنے پر ٹوٹتی تھی جب ایسا معلوم پڑتا تھا کہ کوئی بزرگ اپنا بلغم بھرا گلا صاف کر رہے ہیں جب ایسا معلوم پڑتا تھا کہ کوئی بزرگ اپنا بلغم بھرا گلا صاف کر رہے ہیں نوبیا کو بڑی حیرانگی ہو رہی تھی کہ آخر بات کیا ہے اس نے مینڈک کو ذرا چھیڑا کہ کیا ہوا مینڈک تمہاری ٹافی ختم ہو گئی کیا نہ مینڈک نے کھڑکی سے منہ ہٹائے بنا روکھی آواز میں جواب دیا پھر کیا نوبیا نے بے صبر ہو کر پھر سے ٹٹولا ہم لوگ ڈھاکہ چھوڑ رہے ہیں نوبیا دنگ رہ گئی کیا مطلب ڈھاکہ چھوڑ رہے ہو کب اس جمعے کو اس جمعے کو لیکن وہ تو تین دن میں ہیں نوبیا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا ابھی تو اسکول کا امتحان بھی نہیں ہوا ہے پتہ ہے مینڈک کا گلا گھٹ رہا تھا لیکن وہ ایک لڑکی کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا چنانچہ اس نے پھر سے اپنا منہ کھڑکی کی طرف پھیرا اور خاموشی کے تالاب میں ایک اور ڈبکی لگائی راستے بھر نوبیا کا دماغ گاڑی سے تیز دوڑ رہا تھا مینڈک کے جانے سے وہ روزمرہ کے تشدد سے تو نجات پانے والی تھی لیکن وہ چمکدار ولایتی کاغذ جو بیرون ملک کی جادوئی دنیا سے اس کا واحد رابطہ تھے ان سے محرومی کا بڑا افسوس ہونے لگا نوبیا کا دل رونے اور ہنسنے کے بیچ ڈول رہا تھا آخر کار وہ بولی تم کہاں جاؤ گے ممی کے گھر کوپن ہاگن مینڈک کے آنسو نکل ہی گئے نوبیا کوپن ہاگن کے جغرافیہ سے انجان تھی عام طور پر مینڈک اس کی نادانیت کا مذاق اڑاتا لیکن آج وہ شکستہ لہجے میں بولا کوپن ہاگن ڈینمارک کا کیپٹل ہے ڈنمارک ہائے کچھ لوگ کتنے خوش نصیب تھے نوبیا نے اپنے دل میں ڈینمارک کی تصویر کھینچنے کی کوشش کی اسے امی کی دراز میں رکھا ہوا وینا کے اوپرا ہاؤس کا ایک پرانا پوسٹ کارڈ یاد آیا یہ دھندلی سی یاد جلدی مٹ گئی کیونکہ وہ اسکول پہنچ گئے تھے اور کلاس تک دوڑنے کا وقت آ گیا تھا دن کا آخری سبق ختم ہونے پر مس الوی نے کلاس کے سب بچوں کو بند لفافے اس تاکید کے ساتھ بانٹے کہ وہ فوراً ہی انہیں اپنے والدین تک پہنچا دے نوبیا نے اپنا لفافہ بنا سوچے لے لیا تقریباً روز ہی اسکول کی طرف سے کچھ نہ کچھ خط و کتابت ہوتی رہتی تھی کبھی امتحان کے نتیجے تو کبھی والدین اور اساتذہ کی میٹنگ کا نوٹس گھر واپسی پر نوبیا سیدھی امی کے پاس گئی اور بڑی بے چینی سے بند لفافہ انہیں پکڑایا نوبیا کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا کیا وہ ماہانہ امتحان میں فاروق حمید کو مات دے کے کلاس میں اول آنے میں کامیاب ہوئیں کہ نہیں البتہ دل ہی دل میں جانتی تھی کہ ایسی جیت کے امکانات کم ہی تھے خط پڑھتے ہی شہربان و انصاری کے ماتھے پہ جھریاں آ گئیں نوبیا پریشان ہو گئی کہ شاید اس مہینے اس کے مارکس کم آئے ہوں وہ گنتی میں ذرا کمزور تھی لیکن باقی مضامین میں اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار تھی اس وجہ سے وہ چھ مہینے میں کے جی سے کلاس ون تک ترقی کر چکی شہر شہربانوں نے خط واپس لفافے میں ڈالا اور میز پہ رکھ کر نوبیا کو گودی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا سنگھار میز کے دائیں بائیں اور بیچ کے آئینوں میں نوبیا کو اپنی ماں کا چہرہ ہر زاویے سے خوبصورت لگا گہری آنکھوں کے پیالے گھنی بھموں کی قطاتی اور گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ملائم ہونٹ جن کی سرخی کسی لپسٹک کی محتاج نہیں تھی میز کے دونوں طرف لکڑی کی سلاخوں میں کانچ کی چوڑیاں رنگ کے حساب سے ترتیب تھیں پیلی زعفرانی نارنگی لال گلابی کانسنی اور جامنی بائیں ہاتھ پہ اور ان کے برعکس دھانی ہری فیروزی آسمانی نیلی سرمئی اور کالی نوبیا کو ان ٹنگی ہوئی چوڑیوں کی کھنک بہت پسند تھی شہر کانچ کی چوڑیاں صرف اس وقت پہنتی تھیں جب انہیں بن ٹھن کے کسی دعوت میں جانا ہو ورنہ ہر صبح موتیا کے تازے بھول ہی انہیں کلائیوں کی اکلوٹی سجاوٹ جو سوتے وقت ایک پانی کی کٹوری میں بستر کے پاس رکھی جاتی تھیں تاکہ موتیا کی بھینی بھینی خوشبو کمرے میں ہمیشہ بسی رہے شہربانوں نے اپنی بیٹی کو گودی میں سنبھالا اور اس کے بالوں میں کنگی کرنے لگی نوبی اس سال تمہارے اسکول کی چھٹی ذرا جلدی ہوگی نوبیا کی مختصر سی زندگی میں ایک ہی دن میں یہ دوسرا جھٹکا تھا اس نے خط اٹھایا اور ماں کو پکڑایا کہ آپ اپنے منہ سے سنائیے شہربانوں نے خط کھولا عزیز میجر اور بیگم انصاری بہت افسوس کے ساتھ مجھے آپ کو یہ اطلاع دینی پڑ رہی ہے کہ اس سال فارم ویو سردیوں کی چھٹیوں کے لیے ایک مہینے پہلے بند ہو جائے گا اسکول کا آخری دن نومبر کی دوسری تاریخ ہے میں نے یہ فیصلہ بگڑتے حالات میں بچوں اور اساتذہ کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے حالات سدھرنے پر میں فام بیو کو جلد از جلد کھولنے کی امید رکھتی ہوں شکریہ madam Shoma Chowdhury principal farm view international school Dhaka نوبیا کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت تاری تھی اس نے اپنی ماں کو جھنجھوڑا حالات کیسے حالات شہر بانوں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی لیکن نوبیا بہت ضدی لڑکی تھی اپنے من مانی پہ تلی تو زمین اور آسمان کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی تھی آخر کار شکست کھا کے شہربانوں نے اسے ادھورا سا سچ بتایا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو مکتی باہنی یعنی آزادی کے لیے لڑنے والے کہتے ہیں وہ مشرقی پاکستان کو ایک الگ ملک بنانا چاہتے ہیں لیکن کیوں یہاں تو سب اتنے خوش ہیں نوبیا نے اپنے ارد گرد کبھی کوئی اختلاف دیکھا نہیں تھا اور اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کوئی اس ہری بھری جنت میں اداس کیسے ہو سکتا ہے تم ابھی چھوٹی ہو نہیں سمجھو گی یہ اتنی آسان بات نہیں ہے بیٹی لیکن ہمارا کیا ہوگا میں نہیں جاؤں گی ہم اس ملک میں کیوں نہیں رہ سکتے نہیں میری جان اگر نیا ملک بنا تو وہ صرف بنگالیوں کے لیے ہوگا اور ہم بنگالی تو نہیں ہیں نوبیا نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ بنگالی نہیں ہیں پانچ سال کی عمر سے بنگلہ کے کومل شبد اس کے کانوں میں پڑے اور اس کے من گبھائے وہ اکثر دروازے میں چپ چاپ کھڑی ہو کے اپنے ماں کے ریکارڈ سنتی تھی اور ان کے نقل کر اور ان کی نقل کرتی تھی سا نی پا ما پا نی دھنی رے سا سب گونی جانے گئے چھ من نوبیا کا ذہن ابھی ذات پات کے زہر سے ناواقف تھا وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف ایک مند لڑکی سمجھتی تھی جس کے خواب ولایت کی سیر اور رنگ برنگی ٹافیوں سے بھرے ہوئے تھے شہربانوں نے اپنی اداس بیٹی کو پھر سے بہلانے کی کوشش کی بیٹے کبھی کبھی لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے تھوڑی دیر کی کٹی رہتی ہے اور بعد میں پھر سے دوستی ہو جاتی ہے جیسے تم اور مینڈک مینڈک میرا دوست نہیں ہے نوبیا نے غصے سے جواب دیا آپ نے ہی زبردستی مجھے اس کی گاڑی میں بٹھا کر اسکول بھیجا ویسے بھی وہ ڈینمارک جا رہا ہے بیٹی ہم بھی تو ایک دن یہاں سے جائیں گے تمہارے ابا کے دو سال پورے ہونے والے ہیں اور جو بھی کچھ ہو ہماری یہاں سے پوسٹنگ تو ہو ہی جائے گی شہر بانوں کی تسلیاں نوبیا کو بہلا نہ سکیں آنسوؤں کا دبا ہوا سمندر ایک سیلاب بن کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگا جب تک میجر انصاری گھر لوٹے تو شام کا سورج افق پہ نوبیا کی روئی ہوئی آنکھوں جیسی لال لکیر کھینچ کے کنٹونمنٹ کے بنگلوں کو الوداع کہہ رہا تھا نوبیا اپنے باپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی باغ میں پھولوں کی کیاریوں کے کنارے جن کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسلسل چہل قدمی سے اس کے پیروں کے تلوے ایک جڑواں دل کی طرح دکھ رہے تھے اس کے باپ نے نوبیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا چلو بیٹے ذرا ٹہلتے ہیں نوبیا کو بڑا فخر تھا کہ اس کے باپ اسے بیٹی نہیں بیٹے کہہ کے پکارتے تھے وہ اپنی ماں کو پیار کرتی تو تھی لیکن باپ سے خاص غربت کا رشتہ تھا وہ جانتی تھی کہ اس کے ابا اس پر اعتبار کرتے ہیں اور اس کی کمسنی کے باوجود اسے اپنا رازداں بنا چکے ہیں نوبیا کو معلوم تھا کہ ان کی آپس کی باتیں کسی اور کو بتانا منع ہے وہ جانتی تھی کہ اس کے ابا اس پر اعتبار کرتے ہیں تھے وہ جانتی تھی کہ اس کے ابا اس پہ اعتبار کرتے تھے اور اس کی کم سنی کے باوجود اسے اپنا رازداں بنا چکے تھے بنا کچھ کہے نوبیا کو معلوم تھا کہ ان کی آپس کی باتیں کسی اور کو بتانا منع تھا خاص طور پہ یہ کہ وہ شام کو نوبیا کے ساتھ ٹہلتے وقت سگریٹ کی دھونکنی لگاتے تھے جب کہ امی سے جھوٹ بولا تھا کہ انہوں نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا ہے شام کے پلیٹ فارم پر اندھیری رات آہستہ آہستہ اپنا بوریا بستر کھول رہی تھی مچھروں کے منڈلاتے بادلوں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش میں باپ بیٹی تیز تیز چلنے لگے نوبیا کے ابا نے اسے منانے کے لیے کوئی الفاظ نہیں استعمال کیے لیکن انہیں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی بس ہاتھ میں ہاتھ ہی کافی تھا سڑک کی ٹمٹماتی بتیاں ایک ایک کر کے جل اٹھیں اور ہر ایک روشنی پر کیڑے مکوڑوں اور پروانوں نے اپنا طواف شروع کر دیا اس کے باپ نے آمیز آواز میں بتی کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھو بیٹی یہ سائنس کا کمال ہے پرانے زمانے میں پروانے جلتی ہوئی شمع میں دم توڑ لیتے تھے ایسی موت مقدس تھی اسے جنوں کی انتہا مانا جاتا تھا جنوں کیا ہے نوبیا نے پوچھا جنوں ایک خاص عشق ہے ایک ایسا عشق جو بغیر سوچے سمجھے ہر چیز کو اپنی آگ میں لپیٹ لیتا ہے نوبیا نے آہ بھری اس کے دل میں اچانک ایسے ہی عشق کی تمنا سلگنے لگی جب سے بجلی کا بلب ایجاد ہوا ہے کمبخت سبھی کیڑے جی رہے ہیں نوبیا کے باپ نے اپنی سگریٹ بجلی کے کھمبے پر بجھائی اور سگریٹ کی بو بجھانے کے لیے پان کی گلوری منہ میں بھری تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نوبیا بولی کاش کے بجلی کے بلب ایجاد ہی نہیں ہوتے یہ مچھر ہمیں کاٹتے تو نہیں ابا کے پان بھرے منہ سے ہنسی غرارے کی طرح نکلی رات پھیل چکی تھی اور باپ بیٹی نے لوٹتے پنچھیوں کی طرح اپنے گھونسلے کی سنت رخ کیا گھر میں شہر بانو ان کا انتظار کر رہی تھی جیسے ہی داخل ہوئی تو اس نے خانسامے کو پکارا میر حسن کھانا لگا دو اور جلدی پھلکے بناؤ نوبیا اپنی ماں کو بہلا پھسلا کر باورچی خانے میں گھس گئی میر حسن دنیا کے سب سے تیز پھلکے بناتا تھا جو نوبیا کے لیے کسی جادو سے کم نہیں تھے اس کے دائیں ہاتھ پہ لٹیوں کی ڈھیر تھی جنہیں وہ چٹکی بھر میں بیل کر غبارے کی طرح پھلا دیتا تھا جیسے ہی چار پانچ پھلکے تیار ہوئے نوبیا واپس کھانے کے میز پر آئی ابھی پھلکا اتنا تازہ تھا کہ اسے توڑنے پر گرم بھاپ اس کی انگلیوں کو جلا رہی تھی لیکن وہ بے پرواہ تھی کیونکہ آج اس کی پسندیدہ ہلسا مچھلی پکی تھی جو صبح ہی کنچن بازار سے لایا تھا کھانے کے دوران میر حسن باورچی خانے سے لگاتار تازے پھلکے لاتا رہا جب بھی باورچی خانے کا دروازہ کھلتا تھا تو نوبیا کو زمین پہ بیٹھا ہوا کنچن ایک تھالی میں چاول اور مچھلی کے نوالے بنا بنا کے منہ میں ڈالتا نظر آتا تھا اس نے کنچن کو کبھی ہلسا یا کسی اور مچھلی کو روٹی کے ساتھ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس کے بارے میں وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس فرق کی وجہ اسے واضح ہو گئی تو ہم کیا ہیں نوبیا کا سوال میز پہ ایسے گونجا جیسے کسی نے کوئی برتن پھوڑ دیا شہربانوں اور اکبر انصاری مایوس نگاہوں سے پہلے ایک دوسرے اور پھر اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے ظاہر ہے ہم پاکستانی ہیں اس کے باپ نے فرضی جوش و خروش سے جواب دیا نہیں میرا مطلب ہے اگر ہم بنگالی نہیں تو پھر کیا ہیں ایک بہت لمبی خاموشی کے بعد شہربانو بولی ہم مہاجر ہیں یہ نوبیا کے لیے ایک نیا لفظ تھا مہاجر کیا مطلب مہاجر یعنی وہ لوگ جو بٹوارے کے بعد ہندوستان سے پاکستان آئے انیس سو سینتالیس مجھے اتنا تو پتا ہے بالکل صحیح تمہارے ابا کا خاندان انیس سو سینتالیس میں کراچی آیا اور میں انیس سو ساٹھ میں آئی ایک دم اتنی ساری معلومات کا ہضم کرنا نوبیا کو تکلیف دینے لگا وہ اپنے ذہن میں انیس سو سینتالیس کو انیس سو ساٹھ سے گھٹانے کی ناکام کوشش کے بعد بولی انیس سو ساٹھ تو بہت بعد میں تھا لیکن کیوں اف میں تمہارے اس کیوں سے آجز آ گئی ہوں میں تمہاری خالہ کی شادی میں کراچی آئی تھی اور ولیمے میں میں تمہارے ابا نے دیکھا فوراً پیغام بھیج دیا بس پھر کیا تھا میں دلہن بن کے پاکستان آ گئی تو کیا وہ جنون تھا جس عشق نے آپ اور ابا کو اپنی آگ میں لپیٹ لیا کیا کہا ہائے بے شرم کہیں گی عشق چھی چھی چھی تمہارے دماغ میں یہ عشق کی بکواس کس نے بھری نوبیا نے اپنے باپ کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی کچھ دیر بعد اس کے ابا بولے تھوڑے دنوں کے لیے چھٹی پہ چلتے ہیں شہر بانو حیران رہ گئی ان حالات میں اور چھٹی جانم کیا یہ عقل مندی ہے کینٹونمنٹ میں بیٹھنے سے تو بہت بہتر ہے سردیوں کا موسم بھی اچھا ہے تھوڑے دنوں میں بقرعید ہونے والی ہے سندر بن کی سحر صحت کے لیے بہت اچھی ہوگی سندر بن ہم جنگل میں جائیں گے کشتی میں ابا کے اس ایک جملے نے پل بھر میں اس کے سارے رنج و غم مٹا دیے نوبیا نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا ہجوم کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا کہ صدر گھاٹ پہ تھا جہاں انہیں اپنا گول پٹوا یعنی بھاپ سے چلنے والا پانی کا جہاز پکڑنا تھا یہ جہاز راکٹ سٹیم شپ کہلائے جاتے تھے انگریزوں کے زمانے سے اب تک چل رہے تھے امی ابا انمول اور نوبیا کے علاوہ ابا کا مین باغ علی نوبیا کی آیا میر حسن کنچن اور حفاظت کے لیے چند سپاہی کل ملا کے تیرہ لوگ تھے لیکن گول پٹوا کی اوپر والی منزل نسبتاً خالی اور کھلی تھی یہاں سے نوبیا کو دریا دونوں کا بڑا عمدہ نظارہ تھا جہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد و رفت بھی ایک دریا کی مانند تھی جس کے آنے اور جانے والی لہروں میں مسلسل تناؤ اور تصادم جاری تھا آنے والی لہروں پر کھلی اور رکشہ والے حملہور تھے اور جانے والی لہروں پر ناریل کیلے سموسے چاٹ اور اخبار والے مکھیوں کی طرح بھن بھنا رہے تھے ڈھاکہ سے کھلنا کا سفر بوڑھی گنگا پر شروع ہوتا تھا جس کے پانی پر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی پتلی کمر والی ناؤ سے لے کر ڈنگی سامپان بالم تیڑی بالم جالی گھسی جونگ گچھری دو کے علاوہ بوڑھی گنگا کی ابرالود لہروں پر ہر قسم کے جہاز تیر رہے تھے لیکن سب سے زیادہ تعداد تین منزلہ راکٹ جہازوں کی تھی جب ڈھلتا ہوا سورج روشنی کو سفید سے آیا کی میلی گلابی ساڑی جیسا رنگ تب گول پٹوا لمبی بھونپ دے کر چلنے لگا بہت دیر تک نوبیا اوپر والی منزل سے دریا اور ساحل کے نظارے پیتی گئی وہ صرف اس وقت نیچے آئے جب بوڑھی گنگا رات کا کالا آنچل اپنی لہروں پر ڈال کے سونے لگی اگلے دن بوڑھی گنگا اپنے شور و غل سمیت غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ میگنا کے شانت اور چکنے پانی کا پلو پھیلا ہوا تھا جس کا عرض اتنا وسیع تھا کہ دوسرا کنارہ دیکھنا مشکل تھا اگر دکھا بھی تو صبح کے کوہرے اور جل کمبی کے ہزاروں پھولوں کی کامدنی کے پیچھے چھپا ہوا اگر دکھا بھی تو صبح کے کوہرے اور جل کمبھی کے ہزاروں پھولوں کی کامدانی کے پیچھے چھپا ہوا گول پٹوا نے کھلنا کے گھاٹ پہ لنگر ڈالا چھوٹی کشتیاں لے کر سندر بار کی سیر کریں کنچن کو کشتیوں کا بندوبست کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ دو پتلی ناؤ کے ساتھ واپس آیا جن کے آگے اور پیچھے دونوں سروں پر ماجھی تھے جب وہ چلنے کی تیاری کرنے لگے تو نوبیا نے دیکھا کہ دال بھات ترکاری اور کیلے کے چاٹ سمیت جوٹ کی خالی ٹوکریاں بھی لد رہی ہیں اس نے آیا سے پوچھا کہ خالی ٹوکریاں کیوں لے رہے ہیں تو آیا نے بتایا کہ باغلی نے اسے بولا تھا کہ صاحب نے سندر بن سے کچھ پودوں کے نمونے اکٹھا کرنے ہیں اب نوبیا کو سمجھ میں آیا کہ ان بگڑتے حالات میں سندر بن جانا اتنا ضروری کیوں تھا اس کے باپ کو باغبانی کا بے حد شوق تھا اور سندر بن کے جنگلوں کے پودوں کے نایاب نمونے حاصل کرنے کا یہ آخری موقع تھا اور یہ بھی واضح ہوا کہ کنچن کو کیوں لایا گیا تھا اس کا گاؤں اسی علاقے میں تھا اور اس کا روایتی پیشہ قیمتی جنگلی شہد کھوجنا اور بیچنا تھا یہ کام نہایت ہی خطرناک تھا کیونکہ سندر بند کے سدا بہار جنگلوں میں خونخار شیر بستے تھے جو آدمی کو چٹکی میں نوالا بنا سکتے تھے کشتی میں میجر انصاری کے بغل میں بیٹھا کنچن سندری کیوڑا اور گورن کے پیڑوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو کہ منگروز کے درختوں کے بیچ بیچ میں اگ رہے تھے خزاں کا موسم شولی کے پھولوں کا تھا جن کی مہت بہت مشہور تھی کنچن نے نوبیا کو دکھایا کہ کچھ جنگلی جانور اپنا شکار اکثر آنکھ کے فریب سے کرتے ہیں مثلاً مگر مچھ پانی میں پڑا ہوا درخت کا ٹوٹا ہوا تنا بن کے اپنے بے خبر شکار کو جھپٹ لیتا ہے اس کے برعکس کچھ ایسے شکاری ہیں جیسے بگلا جو چھپنے کی کوشش نہیں کرتے البتہ اپنے شکار کو دھیان کی مہارت سے پکڑتے ہیں جنگل میں نوبیا کا پسندیدہ پنچھی نارنگی اور نیلے رنگ کی رام چڑیا تھی جس کی جھلک ایک رنگین بجلی کی طرح چمکتی تھی کبھی کبھار دریا کے کنارے پہ وہ کسی چھوٹی سی درگاہ سے گزرتے تھے کنچن نے انہیں سمجھایا کہ یہ بون بی بی اور اس کے جنگل شاہ یعنی شیر کی درگاہیں ہیں جنہیں ہندو اور مسلمان دونوں ہی پھول چڑھاتے ہیں وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں سندر بن میں بسنے والوں کے لیے شیر ایک قدیم اور طاقتور خدا کی حیثیت رکھتا ہے ان کی ناؤ کے علاوہ ان تنگ آبی گزرگاہوں میں صرف کھورو کشتیاں ہی چلتی تھیں جو سندر بن سے جنگلی شہد لکڑی بھوسا اور دیگر مال ڈھاکہ لے جاتی تھیں ان کشتیوں کی ماجھی کبھی پال اور کبھی چاپ سنبھالے سریلی بھاٹیالی دن گاتے ہوئے نوبیا کی نظروں سے ایسے گزرتے تھے جیسے کوئی انمول سپنا او آہی دو رو آگے جنگلے جنگلے جنگلے بھاٹیالی بھوائیوں کے گانے ابھی نوبیا کے کانوں میں گونج ہی رہے تھے کہ ان کی ناؤ واپس گول پٹوا کی طرف لوٹنے لگی نوبیا کے ابا گنوا کے دلکش پھول پانے کے لیے بیتاب تھے جن کی کھوج میں وہ اب تک ناکام رہے لیکن کنچن لیکن کنچن اور ناؤ کے دونوں ماجیوں نے لوٹنے پر اصرار کیا کیونکہ شام کو سندر بن کے شہر شکار کی تلاش میں نکلتے ہیں اگلے دن بقرعید تھی اور جوان قربانی کی التجا کر رہے تھے میجر انصاری اس علاقے کے مشہور چٹال ہرن کو مارنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے جوانوں کو سمجھانے کی کوشش کی یہ جنگلی جانور ہے کوئی بکرا زبا کرنا نہیں ہے سرجی سرجی سارے سپاہی ایک ساتھ منتیں کرنے لگے بقرید ہے قربانی تو فرض ہے آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں اور چٹال کا گوشت دنیا کا سب سے اچھا ہوتا ہے آخر کار میجر انصاری مان گئے اور وہ دونوں کشتیاں لے کر ہرن کی تلاش میں نکل گئے گھنٹے گزرتے گئے وہ گھنے جنگل کی تنگ آبراہوں میں گھستے گئے جب دوپہر کے سائے لمبے ہونے لگے تو کنچن گھبرانے لگا صاحب امی لوٹ نہ جائے امی ڈار لاگے شام کو شیر آئے لیکن دوسرے طرف سے سپاہی قربانی پہ تلے ہوئے تھے اور بچارے کنچن کی کسی نے نہیں سنی اتفاق سے اسی وقت ایک ہرنی اپنے بچھڑے کے ساتھ کنارے پہ پانی پینے آئی میجر انصاری نے ہرنی پہ گولی چلائی لیکن بچھڑے کو لگی جس کی مظلوم پکار نے نوبیا کے دل کو چھلنی کر دیا نن ہرن کے خون سے دریا کے کنارے پر لالی پھیل گئی اور اس کی نگاہیں اس دردناک نظارے کو دیکھنا نہیں چاہتی تھیں لیکن پھر بھی اس پر منجمد تھیں سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے آگے والی ناؤ دو جوانوں سمیت مرے ہوئے ہرن کی طرف دوڑنے لگی ابھی وہ کنارے پہنچ کر کشتی سے اتر کے ہرن کو ناؤ میں ڈالنے ہی والے تھے کہ جنگل کی گہرائیوں سے ایک خوفناک شیر نکل کے ان کی طرف گرجنے لگا سپاہیوں کے چھکے چھوٹ گئے وہ چیختے چلاتے واپس ناؤ میں کودے اور ماجیوں نے اسے تیزی سے نکالا شیر ہرن کے بچے کو اپنے منہ میں دبوچ کر واپس جنگل کی گھونگھٹ میں لے گیا نوبیا کے دل میں ہلچل مچی تھی شیر کا جلال اور ہرن کے بچے کا ہلاک ہونا اور یہ کھرا سچ کہ ہرن کے بچے کو مارنے والی گولی اس کے ابا نے چلائی یہ آنکھوں دیکھی بات نوبیا کے ذہن میں سنیما کی ریل کی طرح بار بار دہرا رہی تھی اس کے ابا جلاد نہیں تھے لیکن انہوں نے جلادوں جیسا کام کیا تھا اور وہ بھی کسی رسم و رواج کو نبھانے کے لیے انہوں نے انکار کیوں نہیں کیا نوبیا اپنے باپ سے زندگی بھر پیار کرتی رہی لیکن اس کے بعد اس نے ان کی اندھی برستش کرنی چھوڑ دی ان کی سندر بند سے واپسی کے تین ہفتے گزر چکے تھے نوبیا کا اسکول بند تھا آئے دن کنچن میر حسن اور آیا کے ہونٹوں پر لوٹ مار اور جھگڑوں اور دیگر گھٹناؤں کی خبریں نوبیا کو سنائی دیں لیکن اس کے اندر کچھ سن ہو گیا تھا جیسے کوئی بھی حادثہ اس دن کی آنکھوں دیکھی واردات سے زیادہ خوفناک نہیں ہو سکتا تھا حالات بہت بگڑ چکے تھے اور میجر انصاری کی پوسٹنگ کی کوئی خبر نہیں تھی ایک دن صبح ناشتے پر نوبیا سہمی ہوئی بنا کسی نخرے چپ چاپ دودھ پی رہی تھی شہر بانوں نے پریشان لہجے میں اپنے میاں سے پوچھا جانم ہم یہاں سے کب نکلیں گے میں تمہیں اور بچوں کو اگلے ہوائی جہاز پہ کراچی بھیج رہا ہوں وہ پرسوں روانہ ہوگا شہربانوں کے چہرے سے سارا رنگ اتر گیا لیکن تمہاری پوسٹنگ اس کے ابا کی آواز پتھر کی طرح تھی میری پوسٹنگ کینسل ہو گئی ہے کیونکہ میری جگہ لینے والا افسر کیونکہ میری جگہ لینے والے افسر نے ڈھاکہ آنے سے انکار کر دیا ہے یہ جنگ ہے جانم میں افسر ہوں جوانوں کو چھوڑ دینا بزدلی بھی ہے اور کورٹ مارشل بھی نوبیا کی ماں نے بہت منت کی کہ بھاڑ میں جائے جنگ اور آپ کی فوجی نوکری لیکن میجر انصاری مجبور تھے چنانچہ اگلے اڑتالیس گھنٹے گھر کا سامان سمیٹنے میں گزرے گھبرائی ہوئی بانو کبھی کسی چیز کو لے جانے کے لیے بولتی تو دوسرے سمے اسے چھوڑنے کے لیے کہتی اسی افراتفری کی حالت نے آدھی رات کو وہ نوبیا اور انمول سیون تھرٹی کی ملٹری جہاز پر کراچی کے لیے سوار ہوئے سولہ دسمبر انیس سو اکہتر کو پاکستانی فوج نے مکتی باہنی اور ہندوستانی آرمی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور مشرقی پاکستان کا انتقال پرملال ہو گیا سلہٹ کی چودھویں ڈویژن سلہٹ کی چودھویں ڈویژن اپنے کمانڈر میجر اکبر انصاری کے سمیت گرفتار ہو کے جنگی قیدی بن گئے افسر اور جوان کے قید خانے الگ تھے جوانوں کو کانپور بھیج دیا گیا اور افسروں کو بریلی سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ ان کی قید کے دوران میجر انصاری اپنے پیدائشی شہر لکھنؤ سے صرف سو میل کے فاصلے پہ تھے نوبیا کا اپنے ابا سے ملاپ تین لمبے سالوں بعد ہوا لیکن سندر بن کے سدا بہار جنگل اور ان کے خونخوار شیروں کا نظارہ اسے زندگی میں پھر کبھی نہیں ملا